اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور بلاک ناؤ کرتے مگر اپنجان اور انہیں شعور ناؤ